حج عمرہ اور جہاد سے واپس لوٹنے کی دعا حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد یا حج یا عمرہ سے واپس لوٹتے تو ہر اونچی جگہ پر چڑھتے ہوئے تین بار اللہ اکبر کہتے پھر فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو اور اس سے مصافح کرو اور اس سے کہہ کر اپنے لیے استغفار کراؤ اس سے پہلے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے کیونکہ وہ بخشا بخشایا لوٹ کر آیا ہے